جنا اس کا مقصد جو کچھ مواد میں اتائی لیں اتائی کا ہائی لائن سفر لال گرش میری کی رائش مسلم ہے نیا موجود محرم شریف تیار نہیں کرتا تو اور اس دن اس میں آپ کو اس کے اندر کپاس ہوئیے گا I'll do it. بیعت نہ کرنا فرض ہو جانا واجب ہو جانا کسی بیعت کو توڑنا فرض ہونا ہے جینا کسی وہ بھی فرض سے تارک قرار پاؤں گے کراؤ والا بڑا بڑا فاسق اور بدکار قرار پاوے گا اہل بیت صحابہ اگر ایک کاغذ رکھے کہ یہ بیعت حرام ہے تو یقیناً کچھ ذرا ٹھنڈے دل نہ سوچو کہ ممکن ہے انہیں باتوں کو ایک مستحب روپے جانا وار سکتے بڑے ہر لوگ کے سامنے ہو نہ سمجھنا ہم لم میں سے ہزاروں لاکھوں آج کے جن کو ولی سمجھا جاتا ہے وہ نکل آئے اس دور کے گناگار کا گناگار کا موازنہ کرنا ان سے بے ادبی ہے اور کا گناگار کٹو شریعت کے اصول نہ وفا خلوص اور جنہ کا درد رکھتا سی تھوڑے زمانے روشنی سے بڑی چندر رکھتے نہیں بات سردار سمندر صاحب اس زمانے کے تابری تاب صحابہ تو بعد آنا رہے ممکن نہیں وہ دین کے سونے بازی آ ممکن نہیں دین کے اندر دگا بازی کر اندر کسی طرح مسلحت کا شکار ہو کے اپنا دین سکن دین کو نقصان دے کبھی نہ سوچنا مسلمان اب مرو ایکس والا نفسے یا اپنے سے تحس کر کے اس زمانے میں سمجھنا بہت بڑی لانت لال بنیادی گل سمجھ رہے ہو بنیاد قربان مان ہوں یہ فرق نہیں تھی کہ کی بیعت کرنا یا بیعت کی, کی توڑ دینا فرض نہیں تھا اگر یہ فرض ہوتا بیعت نہ کرنا اور بیعت کرنا حرام ہوتا قسم کھا کے کرنا ممکن حضرت اضریا بہت لیں گے یا کوئی ساتھی بہت کرتا ایک سمجھو اگر فرض ہوتا بیعت نہ کرنا واجب ہوتا بلکہ سندر ہوتا محال کی نبی کے صحابہ تو پیچھے بیٹھ ہٹا لیں گے سمجھ لگی ایک فرض اور برا نہ کر دے ممکن حقیقت یہ یہ ایک اشتہادی مسئلہ ہے اشتہادی مسئلہ ہے کیا باپ اپنے بیٹے کو جبکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ اہل ہے اپنا خلیفہ نائب جانشین بنا سکتا ہے یہ نہیں یہ مسئلہ اشتہادی ہے مانگے دوہر کہتا ہوں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ مسئلہ کیا ہے پھر سمجھو باپ اگر بیٹے کو اہل سمجھتا ہے پھر وہ اس کو اپنا ولی عہد بناتا ہے اور وراثت جس طرح چلتی ہے اس طرح چل جاتی ہے تو کیا یہ چیز ہے یا یعنی کہ سے حاصل مسئلہ ہے اس کا فرض واجب کے ساتھ کوئی نہیں ہے حضرت سیدنا عبد الرحمان بن نبی مت رضی اللہ تعالیٰ و صحابی کا جو اعتراض تھا حضرت سیدنا معاویہ پر جس کو بخاری میں نقل کیا گیا رقم ہوگی کس رقلیت ہوگی لہسن نب لح سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہسن سنت الفل اسلام یہ ایریا اور کس رویہ سلک طریقہ ہے یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے اس کا یہی مقصد تھا یہ ایک اشتہادی مسئلہ ہے حضرت عبد الرحمان بن ربی البے کا خیال یہ تھا کہ یہ جائز نہیں بنتا جبکہ حضرت معاویہ کا خیال تھا اور ان کے ساتھ دیگر کام کا یہ جائز بنتا ہے اگر اس کے تحت کوئی عذر ہو شرعی جو ہے یہ مسئلے کا خلاصہ پہلے ہی سمجھا رہا ہوں گزارتا گیا میرے دوست اس سلسلے کے اندر پہلی گل یہ کی جاتی ہے تو شرابی سی سانی سی بدکار سی آصف فاجر سی بیت لے لی بیت کرنا سے واقع سٹ کے گل کرنا کوئی پائی دلال نکل آئے جس وقت حضرت نے معافیا وہ بیت لے لیے وہ واسطے اس وقت کوئی بندہ یزید کا شراب جناب نماز پڑھنا شاپن کا شروع کرنے میں مطلب افسوس لیا کہ تحقیق کا دور ہی افوامہ اتنا ہو گئی کہ انہوں نے کے تباہے جدید جو الزامات ہیں بعد دے ہیں جس وقت بیعت لی گئی اس وقت تو امام حسین نے بھی یہ اعتراض نہیں کیا کہ یہ بنا شراب ہے اگر ثابت کر دے تو میں بڑھا جی، ہاں، جی، ہاں۔ جھوٹے قسم کے جو ہیں ان کی وایسے ہونی چاہیے کل ہی دعا کرو اللہ تعالیٰ دل کو خراب نہ کرے جان کی لوڑ بڑی مجھے اللہ بہت دوستو امام عالی مقام نے یہ دان نہیں لگایا نہیں شرابی ہے ممکن نہیں حضرت معاویہ جیسا مستحد اور صحابی جو شریعت مطالعہ سے ہٹنا نہ اپنے لیے گوارا کرتا ہے نہ کسی کے لیے گوارا کرتا ہے یہ غلط موضوع ہے اس کو بھی پیش کر سکتا ہوں نہ وہ خود ہٹنا گوارا کرتے تھے نہ دوسرے کو ہٹنے کی اجازت دیتے تھے شادی کرنا آپ کو ممکن نہیں دل صاحب اللہ کو سمجھنے ہے کدو نبی بعد کے دور کے اندر صحافہ کسی جگہ دیں کسی جگہ دیں تربیت فرمان والے جنا پاک جنا پاک پاک چنگے چنگ لے سر جسے فرمایا اور وہ بھی اپنے اشتہار نبی پاک نے میرا فرمایا دیے تھے رہنا ہے یعنی جنگ ہونے تک رہنا ہے ہوں جنگ ہو گئی پتہ ہو گئی ہے بال غنیمت تقسیم کا اندر چلیے لہنا اتنا اتنا پورا پوری اتحادی خطا ہوئی ہے پروتگار نے اس سے تبدیل فرما دیتی دل خیال آپ چلیے تو مال امید تقسیم ہو گیا دل لیجیے حالانکہ کوئی دہج نہیں آئی تھی حضور نے صرف اتنا فرمایا تھا اس گلے پہ رہنا ہے اگر کوئی کہے اللہ نمروش ہے نایوران جس کہیں اس میں فرقہ کا مسئلہ ہے میرے بھائی پہلے تو یہ کافی بات نہیں ہے میں بھی اختلاف ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس قبیلے سے بھی نہیں بنتا کیونکہ کیونکہ صحابہ صاحب نشان تھے سبان سمجھے نارے سن اس میں جیسا ضرورت ہمارے ایسے رہنے ہیں کہ جان کو ہوں ہوں پانے کا نیمت تقسیم پہ ہونے سے اس سوچ نال جو گئے ہیں پروردگار نے کوئی کس بادت دیتی میرے تو مجبوری دنیا تھوڑے سہالے کوئی ہیں جی دنیا سچی دس تربیت تعلیم اللہ ان فرما دے یاد کرو بارے دنیا پرستی کا گمان پان نہیں ہوتا لانت پی گئی انہوں لوگوں کے جڑے بکواس کرنے ساتھ دنیا پراپترا جی کرنے ہاتھ پاویں ہاتھ کے سونے سب تو پہلے میں سلسلے کے اندر دو گلا کر دو گلا کرا کے اندر کرابت کراگا جس نے یزید ولی آہت بنایا سی اس نے برا نہیں سی برائی ظاہر نہیں ہوئی کوئی برائی منظر عام سے نہیں آئی کبھی اس یہو کسی نہیں صحابہ بھی جانتے سن امام پاک بھی جانتے سن اہل بیت بھی جانتے ہے عبداللہ بن زبیر اپنی جس کو حافظ نے تصویر کے بغیر کسی خدا کے نقل کر پایا گایا گایا جو اعتراض امام والی مقام درسی اور بیت انکار کا سبب سی وہ امام کی زبان سے خود پیش کر اللہ تعالیٰ نے ظاہر اور شی میں اس وقت تحقیق پیش کر کے حل سینا بابیا سے کفاؤ اور آپ کی شان کے تحفظ کا حق رکھا کر ایک اور حوالہ پیش کرا گا وہ ایک صحابی رسول ہے ایک حوالہ پیش کرا گا وہ امام اور علی پر جگر محمد کران دیا علی باغ سنک صحیح نہ ہوئے میں جی اعتراض جنگ کسی پاسوں کسی ایسی کرنے کی کوشش کرنی ہے میں اس ہر پاس سے بند کر سب تو پہلا ناشیل شراب کے سامنے اللہ بولو امام حالی مقام اللہ تعالی ہوتا انہورا بھی بیان بھی شام رکھا لگا جو ہے یہ میرے ہاتھ میں پشار عباس کی تحقیق کے ساتھ تحقیق کے ساتھ بشار عباس کی تاکیب کے ساتھ اب الگایا بن میں آیا اور جو ہے اور لاہور Allah واقعہ کربلا کو بیان کرنے والے شہر آدمی ہیں لیکن مضبوط آدمی اور صحیح سر کون سی ہے جو جس سلسلے میں کتاب کا ہیں جھوٹ بولتے ہیں ان میں سے ایک واقعی ہیں واقعی وہاں جی، پر اس کے بعد بات سوال نہیں ہے ابو میں کچھ ضرور کر جا رہا ہے اس کی وجہ پر کوئی اسپاس نہیں ہے نشان کل بھی ہے نشان صدر کل بھی سزا ہے کوئی بات پر اسپاس نہیں ہے اس رجوان رجال والے رکھ تک اب خاص جو جان کے اندر ایک حصہ ہے جو ہے جس کو سیرا صحابہ کچھ سفا ہوا عام میں نہیں ہے وہ جز مقبوض کی طرح ہے سولہ بھی عبد الرحمان بن عامل سولہ میں تاخیر کے ساتھ رہ چکا ہوا ہے اس کے اندر امام باغ کا قصہ ابن سعد نے کئی سمجھوں سے نقل کیا وہ صحیح قصہ ہے اور صحیح ہوا ہے اس کے علاوہ دو سن روایتیں اور ہیں جڑا وہ قصہ ابن ساتھ نے قدر فرمایا طبقات تھا بخا حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ رقم امام پاک پڑے حالات شریف ذکر کرتے رہے بقا کا موسام کافی بولوا سے حالات اس کے اندر ہے یزید حوالے سے یعنی نہیں نہیں ہوتا پتہ ہمارے گا درست عبد اللہ آدھی رسول ہیں جی۔, جی اور وہ ساتھی نے آخری دم تک کی بیعت کا خیال بھی لگا کلا شیر خدا کا لڑ لڑ کے اللہ कुल अली कहना चाहता ये दोनों बुजुर्ग وثب الحسين فخرج فخرج معه ابن الزبير وقال هو يزيد الذي نعرفه والله ما حدث له عدل ولا مروه سبحان الله دون بزرگان دون خوابا امام علی مقام اور حضرت عبداللہ بن زبیر نے فرمایا جب میں تو انکار فرمایا کی فرمایا جلیل وہ یزید اللہ کی وہ یزید ہے ہم اس کو جانتے ہیں پہچانتے ہیں اس کا مطلب روپیہ نہیں تھی ہاں۔ اللہ والله ما حدث له اگر ولا قروة اللہ نہ مربت عزم و مربت کا نہ ہونا یہ ایپ امام علی مقام حضرت کا بن زبیر اگر کوئی بھائی ثابت کر کرتے ہونا ایب لایا سی دانی ہے شرابی ہے میں جا جو پہلا ڈنڈ رکھا ہے وہ بھی میں بیٹھا ہوں کوئی حوالہ پیش کر دے میں نک بڑا ہاں، میں کتاب کرنا چڑ دیا گا کر جا گا اور سجنا سجنا اب وہ مربت کا یہ کہنا مربت نہیں ہے یہ کہنا مربت نہیں ہے اس سے ملازم نہیں آ سکتا لوگ فرما تھے جب بندہ ننگے سر بدار تھے گواہی کوئی نہیں تو کہا دیتے ہیں کیوں فرمایا مربت نہیں ہے الحمد للہ میرے سننے سننے والے ہو گئے سمجھو آپ نے ادھر دیکھو حضرت آدم علیہ السلام کی بات کروں قرآن کے حوالے اللہ سونا ولم مجد له عظما آدم بھول گئے ہم نے ان کے اندر آدم نہ پایا کے اندر آدم نہ پایا بھول گئے کیا سابت کر سکتا ہے بدکاری اندر سے آدم کون سا الزام ہے کون سا ملازمہ ہے مائکل آج سابت تو کرے منٹ میں پتنگ ہونا اجازت دی اس کو بعد مندر کا رستے جو ہے مندر کی گل کر رہا ملازمہ ملازمہ مندر کی اصطلاح ہے ثابت کرے آدم وجود آج آدم وجود آج یا فقدان عزم جس کے قبیلہ کے درمیان کون سا ملازمہ ہے بولنے نہیں بول سونے دو صاحب بھی دو بزرگ جنہوں نے اندر کھوٹی ماں حسین شامل ہے وہ دیکھ بلا رہے ہیں جڑے نہیں سن پہ بھی نہیں آپ فرما رہے ہیں اگر کوئی آپ امام حسین پہچانتے نہیں تھے تو پہچانتے نہیں سات امام حسین پہچانتے نہیں تھے تو بیل سے انسان کیسے کرتے بیل سے انکار اور پھر ان کے یہ الفاظ انحال اللہ بھی نہ وہی ہے جس کو آپ پہچانتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کون دعویٰ کر ہے امام حسین پہچانتے نہیں اور پہچاننے کے بعد میرا ڈر سی ہوگا چیز چیزا گنا سے گنا سے بتکاریاں بات کی گل نہیں میں بیعت کے وقت کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ہم نے حضرت معاویہ کا دامن صاف ہے ہاں۔ صاف دکھانا ہے لیکن صاحب نمبر ایک تو سبحان اللہ نمبر دو محمد صحابی راجی عبد الرحمن دخل على بشير وكان صحابيا حين تخلف يزيد فقال يقولون إن يزيد ليس بخير أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأنا أقول ذلك ولكن لا أجمع لا أن يجمع الله أمة محمد أحب إلي من أن تفترق سبحان الله سبحان الله صحابی ہے حضرت بشیر رشید اتنا ہی ہے نام وغیرہ نسبت کے ہے آگے صرف بشیر کا لکھا ہوا ہے میں نے علی صاف کے حوالے سے حاشی پر لکھا ہے وہ بشیر ابھی رشیلوں آخ من جماعت قرآن نما اللہ سا رسلما اور تیرا جما حد ہوا جو ہے چوسری پر اسے آ آخر کی کتاب مجالس جانے جلد نمبر دو یا اس کا شاپا اس کے اندر وہی بشیر جو ہیں ان کو مولا علی کے گھرے کا بندہ لکھا ہوا توجہ ہے آپ فرماتے ہیں یزید جدو یزید نو خلیفہ بنایا گیا بول رہے اور لوگ یزید امت مستفا افضل بندہ نہیں آلہ بندہ نہیں نچلے گندے گئے آدھا درجے میں شامل نہیں ہوتا دوسرا لوگ میں شامل نہیں ہوتا صحابی فرمانے کا آنا دور دار میں یہ نہیں کہنا ہوا آدھا بندے میں شامل نہیں پر جی اللہ امت رسول یہ بھی خلافت پر جمع کر سکے انتشار مک جاوے اختلاف مک جاوے میں بندے جا کے آ گیا رتدانی شرا بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں انہیں جا کے لایا ہے حضرت لیکن میں کہنا یہ جب اتفاق ہو ہو لڑائی کہ میں سمجھنا اسے وہ نے نے گل کی تھی مولا علی جڑے دے سن ملا راوی کھڑے رہے صحابی فرما رہے ہیں آلہ بندے نہیں حضرت معاویہ نے گل سنا حوالے ہوئی ہیں یہاں کتابوں میں تو دس رہا ہوں وقت بہت تھوڑا ہے سجنا کا لمبی ہو جائے حضرت معاویہ کے سامنے جب حضرت عثمان کبھی رضی اللہ تعالیٰ ہوتے پوچھ کر حضرت سعید نے ارد کی تھی کمال اپنے پتر نو خلیفہ بنایا میرے ابے نے تیرے تیرے سام نے میرا میلو نہیں بنیائی میرے نہیں بنایا وہ تیرو کی لگا ہے آپ فرما نے میرا پتر کھٹ سوڑا ہے ہے مقابلہ جا ملے حا بندہ حدرام لا جھوٹا بندہ اچھا، شرم آپ شرم نہیں والا حاجی ہے زمانے کی آخ میں باتیں خدا کرے رہے گا اور رین ہی گہرا ہیلک لا کے ہوا چندے اڈے پالن والے جن وقت پاس جاتا کہ رسول اللہ کی بولو امت کا سردار ہے اپنے دور کا سونے نبی نے امبا سمجھو فرمایا ہے جاؤ کہ آپ نے دعا دیتی ہے اللہ قرآن کا مفصل بنا حضور نے چاچے کا بیٹا مولا علی بھی جماعت کا بندہ اصحاب علی میں شامل کتاب مجالے سنگوں میں جی، اس اس کے اس کے جماعت علی جماعت کا بندہ ہے حضرت عبداللہ گھر پاس کیسا بولو ایسا کاف بندہ یہ خیال ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا پر کرتے ہیں جس کی شکایت کی تھی انہوں نے کی تھی میں بعد دسانا پہلا انہوں نے بحث کی تھی اگر انہوں نے سامنے اگر انہوں نے سامنے ہاں میں گل یہ کرنا چاہتا تھا کی بخاری کے بارے سے بخاری کے بارے سے جب حضرت سے اتنا اصل اپنے باتوں کی پوچھا کیوں فرما رہے ہیں امام ہے جو کرے سمجھی نبی کو کر لیا جو کرے سمجھی شریعت بیٹھ کے کرتا ہے پیا شریعت شہادت کا کرتا ہے شریعت نفس کے دہرے نہیں شریعت کے دائرے نہیں بولو بولو ہری رام اللہ نے معاویہ نے فرمایا الوداع ون آیا بالکل سرج صحیح بول بولو تاریخ اسلام نے تاریخ سوئچ اس کے کے اندر جس میں روم مہمان کا مقابلہ ہوا ہے چاہے اس کی سرحد میں کلام ہے جس میں مقابلہ ہو ہے مقابلہ اس کا اندر سی کان تھل کے اوپر بیٹھے گا ایک بندہ یا فروغ کا دوسرے یا پھر بیٹھے نو اٹھانا ہے آپ نے پہلے آپ بیٹھ کے اٹھتے دلا ہٹیا روز دا پہلوان پورا دل دا ہٹیا علی کا پتر اگلے آپ نے باری آئی آپ نے سہون کو پڑے آس واپس جس میں حضرت عبد اللہ نے لڑاؤں کبھی اور منائے کرے بیٹھے حضرت عبد مقام میں ہر روی جا ہوئی ہے اس میں لائیے ہوئی سک حضرت عبداللہ بن حضلا کر حضرت عبداللہ نے جس نے آن کے مدینے میں دسے خود جنا شراب کر لے اگر اگر اخنا اٹھے سارے آسمانوں پتھر برس پہن گے اس نے جزید کے حق سے بولنا انہوں نے صفائی دینا مولا جی نے پتر سی فرماندے یار میں بھی اتنے رہ کے آیا ہوں میں بھی اتنے رہ گیا میں نے یہی شہ نہیں دیکھی اگر دیکھی تو بولے کیوں نہیں علی ٹوٹل فرمایا اور باقی میرا یقین کہتا ہے اگر یہی گل ہوتی محمد نے یا امام حسین ہوتے لمبا پا تو گل میں اپنے کول کپڑے بچ رکھ لے روزانہ انہوں چمکا کے سر سن والے بال نے نبی سونے کی شریعت کئی گل گئی ہے Yeah. صاحب عبر پہ جات کو نہیں نعمان بن بشیر کون تھے سرکار کا زمانہ سال پڑا نعمان بشیر جس سے مسلم ادیل ہوتے جو کہاں پرو چاہیے مسلم کنٹری بہت لیں اسی نہ خوشی آپ کا لیکن ان سے جینر سے کوئی خوشحال نہیں کرے گا اور اپنے وقت کے امام کے بعد کے میں تلوار خان کے اس صحابی رسول کہہ رہے ہیں ایمان ایماندار سے کوئی عظمت نہیں کرنا اس میں اختلاف ہے کہ فادر کے ہوتے ہوئے آ کے بن سکتا ہے یہ اس کو بھی مسئلہ ہے بادری باندھی علم والے عقیدے کی کتابوں میں آخر کے اندر جب باپ باندھتے ہیں باب الخلافت تو اس کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے افضل کے ہوتے ہوئے مفضوم کی محمد جائز ہے کہ نہیں وہ افضل مفضوم کا مسئلہ ہے اللہ کو ثابت کرنی شروع کر دیا اور صحابہ کردار کر کہ لوگ دونوں جب یہ کہنا کہنا یہ اس نے ابھر ہو گیا بےمان ہو گئے پلیس ہو گیا فلان ہو گیا جدید حاکم ہو گیا اسلام جوڑ لگا اسلام جان لگا اسلام ادھر بھی اسلام روڈ کا بھی اسلام فلان کرتا دل جی آخری امام علی مقام اٹھے ہر مسلمان کے دل دین خیال آنا ہے کیا امام نے بہتر کرنا تو سوا اسے بندہ ہی کوئی نہیں سی بیٹے وہ یہ جیان کی سوچنا اس نے عبد اللہ بن عباس بھی سن عبد اللہ بن عمر بھی سن عبد اللہ بن عمر صاحب یہ جی سن عبد اللہ بن زبیر بھی سن عبد الرحمان بن ابھی بکر بھی سن محمد بن ابھی بکر بھی سن میں صحابہ جی لہ اللہ سکنا ہوں نے موجود سن سنتی ہرش ہے وہ تو ہو پسرا دیار مریک جم دس ہر جی۔ کو چیلنج کرو گل کرنا جی تھی بار ہے براوا میں ہوں روایت بیان کرنا میں نکلے نے دونوں توجہ ہے اس دونوں میں جو زیادہ کرنا دونوں بری میں لکھتے ہیں بڑی اچھی گاتے ہیں سبحان اللہ امام علی مقام نو پہلے روکنے آئے جیسے آپ اپنے اشتہار شریف کے مطابق آپ فکر مبارک کے مطابق چلے گئے توجہ چلے گئے اس سے جا کے آپ نے جس نے صورت حال معلوم کی تھی اور حضرت مسلم میں لگی وہ خط مبارک تفریح ہمارے من سے ہمارے بزرگ میں ہے کیا بات یہاں بات موجود ہے امام صاحب نے فرمایا ایک مجھ بینی سرا سا گلا سن لو کی باتیں بہت سے رامی نقل کر رہے ہیں ایک رامی ہے وہ ہوا کے مسلم سمان ہمارے ہمارے محدثین کے استعمال مجبور ہے جیسا کہ تقریب و تعلیم کے اندر آپ نے آدر سال دیکھا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارا سفر امام کے ساتھ گزارا امام نے کسی مقام پر یہ بھی کروا میں ہوں لیکن کیا کہا تو وہ کہتا ہے امام نے یہ کہا مجھے چھوڑ دو اللہ کی زمین وسیع ہے میں چلتا رہتا ہوں میں چلتا رہتا ہوں دیکھوں گا لوگوں کا جس بات پر اتفاق ہوگا میں بھی وہی کر لوں گا یہ بات وہ بات ان میں اصول خصوصی کا فائدہ بتاتا ہوں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مرتب اتفاق کہ اگر سے کسی بات میں اختلاف کر گئے دو بھائی لیکن ایک بات میں اتفاق ہو جائے تو اتفاق مرتب ہو جائے اب جی کا اختلاف اس بات میں ہوا کہ امام پاک نے بیعت کرنے کا کہا جانے اس میں اختلاف ہو گیا بہت سے رانی کیا کہتے ہیں ایک رانی کیا کہتا ہے لیکن آپ نے اتنا تو فرما دیا یہ دوسرا راوی بھی کہہ رہا ہے اس کی ہوتی ہے کو لوگوں کے اتفاق کا انتظار کریں گے جو ہوگا ہوگا ہم بھی وہی ایسے مطلب اس گل چھ دو میرے پاس جان دو سارے راوی ایک ہی متفق ہو گئے تو کہتے ہیں اعتبار سے مت سو روپیہ کرنے کی بات کو چھوڑ دو لیکن ان تو ضرور کہا ہے آپ نے فرمایا کہ مجھے دو ادھر ادھر ایسے اگر فرض تھا تعلیم کے خلاف اٹھنا ہر تھا امام نے فرض سمجھا تو اب فرض کو کیا بن گیا ادھر گیا فرض کیوں لکھ رہے ہیں یہ سارے کم از کم اگر وہ اتنا پھر سامان کوئی سوچتا بھی تھا کوئی سوچتا بھی تو اتنا پھر بیٹھ تھا کہ آپ نے کوئی غلطی تھی وہ لوگ کہنا بیٹھ یہ پر اینڈ چیز بھی رجوع مطلب جہاب نے جاؤ اتحاد نے وقت آیا پود اپنا پیا اس وقت کے اندر بابا بلے شاہ پیر والے شاہ شاہ قادری کو پڑھ دے رہے ہیں صاحب صاحب بولنا نہیں قربان جاوا ہوں میں وہ عبارت سنا دینا بولو سجھو تاریخ کبھی پرانا ساپا پرانا جلد نمبر چار إما أن أرجع إلى المكان الذي قبلت منه وإما أن أضع يدي لتجسيد المعاملة والله فيما بيني وبينهما وإما أن تسيروني وأن تطيعوني إلى أن يخرج من فور المسلمين كيف فأكون رجلا من أهله لما له عليه وعليه قال أبو بكر أما عبد الرحمن الخصوصة الخبر يطلقها مجهول وحدثني عنه قبل سمعان تصديق يطلقها مجهول قال صحبت حسينا وخرجت معه من المدينة إلى مكة ومن مكة إلى العراق ولم أفارقه حتى قتل وليس من مخاطرة الناس يوم المدينة ولا بمكة ولا في طريق ولا بالعراق ولا في أحسنها يوم المقتلين لا وقد صحبتها الله والله ما أعطاهم ما يتذكر الناس وأن وأجمعون أن يضع يده في يزيد بن معاوية ولا أن يسجلوه إلى ثغر من صدور المسلمين ولكنه قال دعوني فلا أذهب في هذه الأرض العريقة حتى أنوى ما يسير الأمر الآخر خلاصة من الاستقبال بالإسلام يا رب میرے ڈکن والے سن انہوں نے اشتہار وال رجوع فرمایا امام کی زوب کو سلام امام سے شریعت کو سننا ممکن نہیں اور کسی صحابی سے بھی شریعت سننا ممکن نہیں تو ایسے ہاتھ رکھ رہی ہے ایسا ہم ایسے منگے ساتھ بھی کر کے آنا سستی ہماری سنگنگ وقت کوئی میں ایک چولہا جو بولنا ہوں اس پر سے اگر اسی پر بولو تو ایک موضوع ہے الفاظ نکل رہے ہیں ہر جملہ اللہ کے فضل سے بار موقع حاضر ہو رہا ہے میں سنگیو جناب نو روایت سنانا جنہوں دونوں پریشان کیا روکنا ہے ضرور میرا یہ امام حسن جس طرح عمر میں بڑے ہیں ہر لحاظ سے امام حسین سے بڑے ہیں اگر کوئی کتا یہ ہے کہ نوز اللہ میں دال امام حسن کہہ کر وہ جذبہ وہ نگر وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ایمان اچانک شرارت نہیں وہ شرارت میں جانا نہیں کرنا چاہتا ہے سہی بال سن پھر میں اپنا مدد بیان کرنا کیا مطلب ادھر تھوڑا ہے ادھر بہت شام ادھر کاٹے ادھر بات میرا ہے پھر دونوں کتوں لگاؤ گے منشن میں کہنا وا اگر سونے نبی نمازے ملے انہوں نے شان مبارک حضور کے نواسے ہونے لگی نہیں بولو اے میں تصدیق رہا تصدیق بھی جو ہے ہے ساڈا ٹھیک ہے بطور میں دانا نتی سے یہ سمجھ رہی ہوں وہ حسن ہے یہ حسین ہے وہ حسن ہے یہ حسین ہے نام پر غور کرو تو علمی لحاظ سے سبزی لحاظ سے یہ تصدیق کا رسیح ہے وہ حسن ہے یہ تھوڑا حسن ہے چھوٹا حسن ہے حسن حسن ادھر حسن پورا ہے ادھر تھوڑا سا کم ہے رسول اکرم نے یہ رسول اکرم نے نام رکھے تھے اللہ نے رکھائے تھے پوری حکمت لال رکھے ہوئے سے باقی کا نہیں تھا ہاں، یہ نہ سمجھنا اپنے حا محمد رکھا ایسی چاندیا سوا کچھ ہو نہیں سکتا انہیں اچھے محمد ان سونے نبی نے حسن فرمایا حسین فرمایا وہ مکمبر ہے یہ مسکر ہے وہ مکمبر ہے یہ مسکر ہے وہ کبیر ہے یہ کبیر انہیں مرمجا کم ہوئے ہیں انہوں نے اشتہار بنا سی انہوں نے سوچ بنی سی چاہے میرا سی گل نہیں بہت بلند سی امام حسن امام حسن سنا فرمائی حضرت معاویہ دے نال فرما کے دسیا دسیا فرمایا میں امت رسول کا خون بچانا چاہنا فرمائن دیا آپ کا آپ سرکار ہوں بکی نے سرایا میرا روز بتا رہے امید ہے اللہ مسلمانوں دیا دو بڑیا جماعت ایسے اتر کی مزے آ رہی اس کام ہوتے تھوڑے گئے رنجش کا اظہار کی کرنا جاتا امام حسن نے فرمایا میں چاہنا تین کوریج بند کر دیا لا کے پھر میں کام کرا جاتا کر لوا اس میں باہر کٹ لوا یہ گلسل کی بڑھٹی میں اگر موازنہ میرے ایسے سادھو کو ہے تو ہسن سے ہاں، حسن ہے اگر ادھر سے حسین ہے ادھر سے صحیح ہے کبھی کبھی کی بات بڑی کبھی ہے ایک روایت سنا لگا اس کو بات سمجھ ہے روایت سنا ہونے لگ گیا ہوں جاری جاری رہے رہے گا گا امام لوگ لکھ جاتے ہیں اعلیٰ رتن ہی ہیں آن اور پی اور کیا کے تجربے جاننا تجربے جاننا آسان ہے اور کلام اور ابا کو سمجھنا بہت مشکل ہے علی کے متعلق اعلیٰ حضرت نے لکھا مزلوڑے کے پتہ نہیں آتا رکھا کیا مزلو کے نا جس کو ہی رکھا ہے جو میں کیا آپ کو سمجھ میں نہیں پہلے سمجھو مظلوم کیا ہوتا ہے جب کوئی جب کوئی میدان میں لڑنے اترتا ہے مارا جائے اگر غلط ہوگا تو کہتے ہیں حرام موت مارا اگر صحیح ہوگا تو کہتے ہیں مجاہد مرا مظلوم نہیں کہتے ہیں شیر مرے مظلوم ہمیشہ اس ہوتا ہے جس سے لڑتا جاتے ہی نہ ارادہ نہیں تھا ہر طرف سے لانوں نے چکر میں شیک کر دیا یہ ہے ہمارا اور لوگ بھی کہتے ہیں دوسرے بھی کہتے ہیں سب کہتے ہیں امام حسین سے ظلم ظلم ہوا ہوا مظلوم مظلوم شہید ہوئے اگر کہہ رہے ہو تو پھر مانو مقابلہ کرنے اور لڑنے کا ارادہ نہیں تھا جب نہیں تھا تو دوسروں پر الزام کیوں دیتے ہو پر الزام کیوں دیتے ہو کون سا دین جوڑ رہا تھا وہ آگن باد کل سنا تب رانی کبھی نی جی ادیشی کا حدیث جی۔ تبرانی وغیرہ کے حوالے سے مجمع بہت کے اندر سند سنگوس کے پاسوں کے ساتھ موجود ہے بولو تو صحیح نا میرے بھائیوں اخراجا یاقو بن سفیان سرن پر رہا ہوں اخراجا یاقو یاقو بن سفیان دربار فتوت تاریخ قال حدثنا عبد حدثنا سفیان حدثني عبد الله بن عبد الله بن اسلم عن يزيد بن اسلم قال اتيت الحسن حسن بن علي فاوصي عبد الله بن كتب وانا عنده توجه فيه فقال يا جاري هذه من وصب فيها والقى الكتب في الماء فلم يستمنا شيئا ولم ينظر اليه فقلت يا ابا محمد ممن هذا الكتب قال من اهل العراق من قوم لا يلجؤون الى حق ولا يقصرنا الباطل اما فاني لست اخشى على نفسي منا کم بلاکار تاریخ لیکن دوسرے کی طرف میں نے لکھا ہے احساس قبرانی کی اقرام بابا حسن ان شاء اللہ تعالیٰ پیر ابو بیت اللہ میں حضور ابو مسلمان رسائی ابو داؤ سے نوازا تازی گھر کمال کے امام حسن سے بات کرنے والے کون ہیں یہ دین اسلام رسی کا ہوتا ہے آپ فرماتے ہیں میں حضرت امام حسن سے کول آیا بابا ڈوگرا کھٹا لایا تیار بھی آپ لوگی فرما دیں خاتمہ نو آج نسبت ڈپ لیا ڈپ ڈپ لیا سارے خط مل سکے اس پانی چھوڑ کے چاہیے خدا بھی جی برابر کر دیتی میں پوچھا دور کی ہے فرمایا خط نے انہوں لوگوں نے جہے ہاتھ خط رجوع کرتے ہیں نہیں باطل کو روکتے نہیں حق کا رجوع کرتے نہیں باطل کو روکتے نہیں عراقیاں نے خط نے خوفیاں نے خط نے فرمایا میں لوگوں نے سن دیتے ہیں میں انہوں تو نہیں میرے رب نے خبردار کر دیتا ہے بادشاہ حسین ہے فرمایا میرے خطرہ ہے حسین پر آئے وہ ایڈو لے جان گے ایمان دس جس جسے امام حسن یہ فرما رہے ہیں وہ دس فرمانے کنو فرما دے نہیں حسین نے کرنا سی کہ حسینا چاہیے لے گئے آئی آئی آئی آئی آئی ادھر ادھر کدھر جانا ہوگی عبد الله بن عباس تیار کا لگ تھا نبی باغ رہتا دل جنا جنا کمانا ہوتا ہے بھائی جی کو جو ہے بات جو ہے دل جنا ہے ان کی نسبت سے جنا ہی گرتا ہے جو ماں ماں کے ساتھ بہن کے ساتھ سب کرنا جائز سمجھتا ہے تنظیم کھانا جائز سمجھتا ہے سب حرام حرام کی کمی ختم کرتا ہے اس کو جناحی چن کہتے ہیں ہاں جی، اگر کسی نے اس کا حوالہ دیکھنا ہو تو امام ابو الحسن رضی اللہ کا شاہی کتاب نہ الاسلام کی چین دیکھ سکتا ہے سبحان اللہ جو ہے ان لاؤ یا ارو منڈن ڈالا سارا دل رسی ملا بتاؤ امام حسین آخر میں جا کر کیوں فرمایا کہ میں آ چھوڑتا ہوں میں ادھر ادھر جاتا ہوں کیوں فرمایا کیوں فرمایا اگر اس کو ماننا یا اس کی مخالفت سے پیچھے ہٹنا یہ دیش کا بیڑا خرچ کر دینا تھا ایسا کیوں بات بھی سوچ رہے اور اگر اگر ایسا ہوا اور یقیناً ہوا تو پھر سمجھو ہم نے ایسے مشہور کہانی میں راش کی ہے ڈرامہ جس طرح لکھتا ہے خیالات کے ساتھ اس طرح کو ڈرامہ ہی لکھتے ہیں ہم ورنہ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام اپنی شریعت مظاہر پر حضرت معاویہ نے جب جدید کے لیے بیعت لی اس وقت جدید کا کردار منفی نہیں تھا لہذا جو بنیاد بنائی جاتی ہے حضرت معاویہ پر زبان درازی کی آج کشتی نے اس بنیاد کو دیر کر اگر کوئی پنڈی کا راول پنڈی کا گلا ہوئے سجے کھڑے ہوئے جہاں پتی چرچا کرتا ہے اور آپ جی نے جواب اس موضوع کا جواب دے دے میں تیرے پچاس لوگ پہنچ جاؤں گا اللہ کے معاملے پر نام پاس کرے وہ کچھ کر ہیں اگر غلطی ہوئی تو اس کے آتی ہے اعظم سے ہو سکتی ہے یا کسی امام سے ہو سکتی ہے کہ سیاق تمام تر سیاح کلام رد کر رہا ہے ایسی تعبیر کو یہ تعبیر سے جو کئی ہے کیا جواب اچھا جواب میں کلام پر جرا کرنا چاہتا ہوں اور اللہ کے فضل سے حقیقت سے جوڑنا چاہتا ہوں اس کا یہی جواب ہے کہ آپ سے پہلے یہ ثابت کرو یہ ثابت کرو اچھا ہمارے دوستوں میرے دوستوں ارے بھائی پیار خبردار اگر میرے سی کو بولنا چاہیے سوالات ہوتے رہتے ہیں اٹھارے میں بھائی میرے بھائی اگر میرا وعدہ رہا سنو میرا وعدہ رہا میرا وعدہ رہا جو بات کہی ہے حضرت موجود کی طرف منسوخ کی ہے میں ان شاء اللہ ہر جیس محفل میں اس پر پورا موسم کا میں نے سنو یہ کہنا یہ کہنا یہ سمجھنا کہ میں کہتا ہوں اکثر بہادر شہرانی سنت نہیں ہے کون سنت ہوتا ہے اس طرح کی کوئی سند نہیں ہوتا جو بات کرے اس پر نہ ہو جلا ہوتی ہے جذبات کا شکار ہو کر بات ہے ہموں کے ہم لوگوں کے ساتھ اور کے ساتھ حقیقت جان کر بات کرنا ہوگا ٹھیک ہے وہاں شاہیوں کی ناکو میں نے زیادہ کرا ہونا کی مدد سے لوگوں کو امریج کو پاکستان میں نے سب سے پہلے سب کر نہیں آئی تھی آج سبھی ہے اس وقت فوٹو کاپی میں نے اپنے منصف صاحب کے آسان میں تھی خود کمی میں نے شاید کیا اپنا میں ان چیز کو کرنا چاہتا ہوں اور جی اویلیبل کرنا چاہتا ہوں ایک بڑے ہونے کی حیثیت سے میں ڈبل ایس ڈی کام کی ہے بات سمجھ راس اور جلد شام ہوں ہمیں حضرت معاویہ یہ تو ہے